تم نے اس سے کیا کہا ہے کہ اس نے مجھ سے بات کرنا چھوڑ دی حشام سے ملاقات کے کئی دن بعد تک بھی اس ملاقات کے حوالے سے کوئی تازہ خبر نہ ملنے اور حشام کی طرف سے ہو جانے والے پر اسرار خاموشی پر نے رئیسہ کو فکر مند کیا اور وہ حمین سے پوچھے بغیر نہیں رہ سکے اس تو تمہارا پیچھا کیوں چھوڑ دیا یہ تو اچھا ہے تم یہی تو چاہتی تھی نا اس نے سنجیدگی سے کہا تھا رئیسہ کو جواب نہیں سوچا وہ اس کی یونیورسٹی آیا ہوا تھا ٹھیک ہے مگر تم نے اس سے کیا کہا رئیسہ نے کچھ بجے ہوئے انداز میں سے کہا تھا وہ اس کے لیے برگر لایا تھا اور اپنا راستے میں ہی کھاتا آیا تھا بس اس کے پاس صرف ایک ٹکڑا رہ گیا تھا جسے وہ بڑے پھر ڈنگے پن سے نکل رہا تھا رئیسہ نے اپنا برگر نکال کر کھانا شروع کر دیا اسے پتا تھا وہ اپنا ختم کرنے کے بعد اس کا برگر بھی کھانا شروع کر دیتا میں نے اس سے کہا اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو بادشاہت چھوڑ دیتا اس نے آخری ٹکڑا نگلتے ہوئے کہا اور رئیسہ کی بھوک مر گئی تھی کیا الٹا مشورہ تھا اس نے دلی دل میں سوچا لیکن میں نے اس سے صرف یہ نہیں کہا تھا ہمیں نے انگلیاں چاٹ رہا تھا پھر اس نے رئیسہ سے بڑے اطمینان سے کہا تمہاری بھوک تو مر گئی ہوگی میری ابھی اٹھی ہے تم نے نہیں کھانا تو میں یہ باقی بھی کھا لوں رئیسہ نے خاموشی سے اسے برگر تھما دیا اس کی بھوک واقعی مر گئی تھی میں نے اسے یہ بھی کہا کہ وہ ولی عہد کے لیے مناسب امیدوار ہے ہی نہیں نہ اہلیت رکھتا ہے نہ صلاحیت اور یہ شادی ہو یا نہ ہو جلد یا بدیر وہ ویسے بھی ولی عہد کے عہدے سے معذول کر دیا جائے گا اس لیے اس کے پاس دو راستے ہیں یا تو اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کرے اور ولی عہد کا عہدہ ابھی چھوڑ دے یا پھر بادشاہت کے خواب دیکھتے رہنے میں محبت بھی گوائے اور تخت بھی حمین نے بڑے اطمینان سے سو گفتگو کا باقی حصہ سنایا تھا تم نے یہ سب کہا اس سے اس طرح رئیسہ کو شدید صدمہ ہوا نہیں ایسے نہیں کہا تمہیں تو میں معذب انداز میں بتا رہا ہوں اسے تو میں نے صاف صاف کہا کہ زیادہ سے زیادہ تین مہینے ہیں اور اس کے پاس اگر تین مہینے میں وہ معذول نہ ہوا تو پھر رئیسہ سے دوسری شادی کر لینا وہ دانت پر دانت رکھے حمین کو دیکھتی رہی تھی اس گفتگو کے بعد اگر حشام بن سبا نے اس سے اپنی زندگی سے نکال دیا تھا تو کوئی بھی خوددار شخص یہی کرتا سوا بن جرا کے خلاف شاہی خاندان کے اندر شدید لابنگ ہو رہی تھی ہو رہی ہے اور سوا بن جرا اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے پرانے امیر کی فیملی میں شادی کروانا چاہتا ہے شام کی اور یہ بھی ہو گئی تب بھی وہ بہت دیر تخت پر نہیں رہ سکتا اس کے حریف بہت طاقتور لوگ ہیں اور سبا سے زیادہ بہتر حکمران ہو سکتے ہیں اگر سبا ہٹ جاتا ہے تو پھر ہشام کو کون رہنے دے گا وہاں میں نے ہشام کو یہ سب نہیں بتایا تو میں بتا رہا ہوں اس نے برگر ختم کرتے ہوئے ہاتھ جھاڑا اور رئیسہ سے کہا تم فنانس کر رہے ہو اس کے حریفوں کو اس سے رئیسہ سے جس آخری سوال کی توقع تھی وہ یہی تھا دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے رہے پھر حمید نے کہا میں صرف بزنس کر رہا ہوں امریکہ میں سبا کے ساتھ بحرین میں اس کے مخالفین کے ساتھ اس نے بالآخر کہا وہ گول مول اعتراف تھا کیوں کر رہے ہو رئیسہ نے جواباً اس سے زیادہ تھیکے انداز میں اس سے کہا وہ اس کا چہرہ دیکھتا رہا پھر اس نے کہا اپنی فیملی کے لیے ریسا کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئی تھیں مجھے خیرات میں ملی ہوئی محبت نہیں چاہیے اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا وہ تمہارے لیے میرے اندازے سے زیادہ مخلص ہے نہ ہوتا تو میں تمہیں بتا دیتا وہ تمہارے لیے بادشاہت چھوڑ دے گا حمین نے دو ٹوک انداز میں اس سے کہا اس کا چہرہ دیکھتی رہی رہ گئی این آئی نے اپنے اسپتال کی پارکنگ میں داخل ہوتے ہوئے عبداللہ کی کال پر عبداللہ کی کال پر اپنے فون پر دیکھی ایک لمحے کے لیے وہ الجھی پھر اس نے کال ریسیو کی مل سکتے ہیں اس نے سلام دعا کے بعد پہلا جملہ کہا وہ ایک لمحہ خاموش رہی تم یہاں ہو اس نے پوچھا تمہاری گاڑی کے پیچھے ہی میری گاڑی ہے انائے نے بے اختیار بیک ویکیو ونر سے اکب میں عبداللہ کی گاڑی کو دیکھا جو اسے لائٹ سے اشارہ کر رہا تھا دس منٹ بعد پارکنگ میں گاڑی کھڑی کرتے ہوئے وہ اس کی گاڑی میں آ گیا تھا اس کے ہاتھ میں ایک پھول کے ساتھ دو شاخیں تھیں نائے نے کچھ کہے بغیر اسے دیکھا پھر وہ تھام لی وہ فون پر پہلی ایسن اور عائشہ کے ساتھ ہونے والی ملاقاتوں کے بارے میں سے بتا چکا تھا آئی ایم سوری اس نے کہا اس کی ضرورت نہیں انائے نے جواباً کہا میں نے اسپتال میں ڈاکٹر ایسن کی امامت میں نماز چھوڑ دی انائے نے چونک کر اسے دیکھا میں نے اسے بتا دیا کہ اپنی بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کرنے والا شخص امامت کا اہل نہیں اسے عائشہ کے خلاف سارے الزامات واپس لینے ہوں گے اگر وہ دوبارہ امامت کروانا چاہتا ہے تو عبداللہ بہت سنجیدگی سے کہہ رہا تھا اور او تو اس لیے اس نے کیس واپس لیا ہے انعیا نے بے اختیار کہا عبداللہ چونکا اس نے کیس واپس لے لیا ہاں جبریل نے بتایا مجھے اس نے ایک معذرت کا خط بھی لکھا ہے عائشہ کے نام عنایا نے مزید بتایا یہ سب بیکار ہے اب وہ بہت زیادہ نقصان کر چکا ہے عائشہ کا نہیں اپنا عبداللہ کے لہجے میں افسردگی کی تھی اچھے انسان ریکور اچھے انسان ریکور کر جاتے ہیں ہر نقصان سے کیونکہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے برے نہیں کر سکتے عبداللہ کہہ رہا تھا وہ بہت بڑا جھوٹا ہے وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ بابا سے بھی ملنے آئے تھے جبریل کی شکایت کرنے عنایا کہہ رہی تھی بابا نے اس کے باپ سے کہا کہ وہ دیکھے اس کی منافقت اور تنگ نظری نے اس کے اکلوتے بیٹے کو کیا بنا دیا ہے وہ شرمندہ ہوئے عبداللہ نے پوچھا پتہ نہیں خاموش ہو گئے تھے البتہ ایسن ساتھ کی مار ہونے لگی تھی پتہ نہیں کیوں پھر وہ چلے گئے انائے نے کہا تم نے مجھے معاف کر دیا عبداللہ نے یکدم پوچھا وہ مسکرا دی ہاں ایسی کوئی بڑی غلطی تو نہیں تھی تمہاری کہ معافی نہ کرتی عبداللہ نے ایک کارڈ اس کی طرف بڑھایا وہ بے اختیار ہنسی اب سب کچھ زبان سے کہنا سیکھو سب کچھ لکھ لکھ کے کیوں بتاتے ہو وہ کارڈ کھولتے ہوئے اس سے کہہ رہی تھی پھر وہ بات کرتے کرتے شٹک گئی ایک ہاتھ سے بنے ہوئے کارڈ پر صرف ایک جملہ لکھا ہوا تھا تم مجھ سے شادی کرو گی انہائی نے اپنی شرٹ کی جیب میں اٹکے بال پوائنٹ کو نکال کر اس تحریر کے نیچے لکھا ہاں عبداللہ مسکرایا اور اس نے اس کا بال پوائنٹ لیتے ہوئے کہا لکھا کب انایا نے لکھا پھولوں کے موسم میں بہار عبداللہ کا سوال تھا جواب میں عنایا نے لکھا ہاں عبداللہ نے ایک کارڈ پر ایک دل بنایا انائع نے ایک اور عبداللہ نے مسکراہٹ کا علامتی نشان بنایا انائع نے ایک اور کارڈ لکیروں حرفوں ہنسوں جذبوں سے بھرتا جا رہا تھا اور ہر شے صرف محبت کی ترجمان تھی جو اللہ تعالیٰ کی بہترین نعمتوں میں سے ایک ہے اور جسے پانے والے خوش نصیب وہ دونوں خوش نصیب تھے جو اس کارڈ کو عہد اور تجدید عہد سے بھر رہے تھے ٹیلیسکوپ سے اس نے ایک بار پھر اس بینکوٹ ہال کی کھڑکی سے اندر نظر ڈالی ہال میں سیکیورٹی کے لوگ اپنی اپنی جگہوں پر مستعد تھے کیریئر ٹیکر سٹاف بھی اپنی اپنی جگہ پر تھا کیئر کیئر سٹاف بھی اپنی اپنی جگہ پر تھا اس بینکوٹ ہال کا داخلی دروازہ اس قدم قدامت کھڑکی کے بالکل سامنے تھا جس کھڑکی کے بالمقابل سات فٹ چوڑی دو رویہ مرکزی سڑک کے پار ایک عمارت کی تیسری منزل کے ایک اپارٹمنٹ میں وہ موجود تھا اس اپارٹمنٹ کے بیڈ روم کی کھڑکی کے سامنے ایک کرسی رکھے وہ ایک جدید اسنا, اسنائپر رائفل کی ٹیلیسکوپ کی سائٹ سے کھڑکی کے پردے میں موجود ایک چھوٹے سے سوراخ سے اس بینکوٹ ہال میں جھانک رہا تھا بینکوٹ ہال کا داخلی دروازہ کھلا ہوا تھا اور کوریڈور میں استقبالی ایک تار اپنی پوزیشن لے چکی تھیں اس کی گھڑی میں نو بجے تھے مہمان نو بج کر پندرہ منٹ پر اس کوریڈور میں داخل ہونے والا تھا اور تقریباً ایک گھنٹہ اور پندرہ منٹ وہاں گزارنے کے بعد وہ وہاں سے جانے والا تھا مہمان کے اس ہوٹل میں پہنچنے سے لے کر اس کے روانگی کے بعد تک تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ کے لیے ہر طرح کا مواصلاتی رابطہ جام ہونے والا تھا یہ سیکیورٹی کی ہائی الرٹ کی وجہ سے تھا ڈیڑھ گھنٹہ کے لیے وہاں سیل فون اور متعلقہ کوئی ڈیوائسز کام نہیں کر سکتی تھی لیکن وہ ایک پروفیشنل ٹارگٹ کلر تھا پروفیشنل ٹارگٹ کلر تھا اس سے پہلے بھی اسی طرح کے ہائی الرٹس میں کامیابی سے کام کرتا رہا تھا اس کو ہائر کرنے کی وجہ بھی اس کی کامیابی کا تناسب تھا جو تقریباً سو فیصد تھا وہ صرف دو افراد کو ماننے میں ناکام رہا تھا اور اس کی وجہ اس کے نزدیک اس کی بڑی قسمت تھی بری قسمت تھی پہلی بار اس کی رائفل لاسٹ لاسٹ سیکنڈس میں اس سٹینڈ سے ہل گئی تھی جس پر وہ رکھی تھی اور دوسری بار خیر دوسری بار کا قصہ طویل تھا پچھلے دو مہینوں سے اس اپارٹمنٹ میں رہ رہا تھا اس دن سے تقریباً ایک مہینہ پہلے سے جب یہ ہوٹل اس بینکوٹ کے لیے مختص کیا گیا تھا جنہوں نے اسے اس اہم کام کے لیے ہائر کیا تھا اس تقریب کے لیے اس ہوٹل اور اس کے اس بینکوٹ ہال کا انتخاب کرنے والا بھی وہی تھا اس مہمان کو ختم کرنے کا فیصلہ چار ماہ پہلے ہوا تھا وقت جگہ اور قاتل کا انتخاب بے حد ماہرانہ طریقے سے بڑے غور و عوض کے بعد کیا گیا تھا اس مہمان کی سال بھر کی مکمل مصروفیات کے شیڈول میں میں سے مقام ملک اور ممکنہ قاتلوں کے نام شارٹ لسٹ کیے گئے تھے پھر ہر جگہ اور تاریخ پر ہونے والے اس حادثے کے اثرات پر سیر حاصل بحث کی گئی تھی فوری اثرات اور اس سے نمٹنے کی حکمت عملی پر بات کی گئی تھی ممکنہ رد عمل کے نقصانات سے بچنے کے لیے منصوبے تیار کیے گئے تھے قاتلانہ حملے کے ناکام ہونے کی صورت میں ہونے والے ممکنہ رد عمل اور نقصانات پر غور کیا گیا تھا اور ہر میٹنگ کے بعد کام کی جگہ اور تاریخیں بدلتی رہتی تھیں لیکن قاتل ایک ہی رہا تھا کیونکہ وہ موزوں ترین تھا اس شہر میں اس تاریخ پر اس تقریب کے لیے سیکیورٹی کی وجوہات کے باعث تین مختلف ہوٹلز کا نام لسٹ میں رکھا گیا تھا لیکن اسے ہائر کرنے والے جانتے تھے کہ تقریب کہاں ہوگی اس کو دو ماہ پہلے ہی اس اپارٹمنٹ میں رہائش پذیر ستائیس سالہ لڑکی سے دوستی کرنے کے لیے کہا گیا تھا اس لڑکی کے چار سالہ پرانے بوائے فرینڈ سے بریک اپ کے لیے ایک پروفیشنل کال گرل کا استعمال کیا گیا تھا جو اس کے کار ڈیلر بوائے فرینڈ سے ایک کار خریدنے کے بہانے ملی تھی اور اسے ایک ڈرنک آفر کر کے ایک ہوٹل لے گئی تھی اس کال گرل کے ساتھ گزارے ہوئے وقت کی ریکارڈنگ دوسرے دن اس لڑکی کو میل میں موصول ہوئی تھی اس کا بوائے فرینڈ نشے میں تھا اسے پھنسایا گیا تھا اور یہ سب ایک غلطی تھی اس کے بوائے فرینڈ کی کوئی تعویل اس کے غصے اور رنج کو کم نہیں کر سکی تھی اس کی گرل فرینڈ کے لیے یہ بات اس لیے زیادہ تکلیف دہ تھی زیادہ ناقابل برداشت تھی کیونکہ وہ تین ہفتے میں شادی کرنے والے تھے اس ہفتے بوائے فرینڈ کا سامان گھر کے دروازے سے باہر نہیں پھینکا تھا اپنے اپارٹمنٹ کی کھڑکی سے باہر پھینکا تھا سڑک پر بکھرے سامان کو الٹا اٹھا اکٹھا کرتے ہوئے خود کو اور اس کال گرل کو ستے ہوئے بھی اس کا بوائے فرینڈ یہ سوچ رہا تھا کہ چند ہفتوں میں اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا وہ دونوں دوبارہ اکٹھے ہو جائیں گے جنہوں نے ان کا تعلق ختم کروایا تھا انہیں اس بات کا اندیشہ بھی تھا چنانچہ معاملات کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے اس لڑکے کے کمپیوٹر کو ہیک کیا گیا تھا اس کی اور اس کی گرل فرینڈ کی حد قابل اعتراض تصویروں کو اس کی ای میل آئی ڈی کے ساتھ بہت ساری ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیا گیا تھا جیسے تابوت میں آخری کیل تھی اس لڑکی نے اپنے کی ای میل آئی ڈی سے بھیجا ہوا پیغام پڑھا تھا جس میں لکھا تھا کہ اس اس نے اپنے بریک اپ کے بعد کی ساری پکچرز کو قابل اعتراض ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیا تھا اس کی گرل فرینڈ نے پہلے وہ لنکس کھول کر دیکھے تھے پھر اپنے بوائے فرینڈ کی اس کال گرل کے ساتھ ویڈیو کو اپلوڈ کیا تھا اور اس کے بعد اپنے سابقہ بوائے فرینڈ کو اس کے شو روم میں جا کر اس کے کسٹمر کے سامنے اس وقت پیٹا تھا جب وہ انہیں ایک جدید ماڈل کی گاڑی بھیجنے میں تقریباً کامیاب ہو چکا تھا happy happy families drive this car یہ گاڑی خوشباش لوگ چلاتے ہیں اس سے تقریباً ایک سو چھپن بار یہ جملہ اس جوڑے کے سامنے دہرایا تھا جو ٹیسٹ ڈرائیو کے لیے وہاں موجود تھے اور اس کے ساتھ اس نے ایک سو چھپن بار یہ جھوٹ بھی بولا تھا کہ کس طرح خود بھی اس کار کو ذاتی استعمال میں رکھنے کی وجہ سے اس کا اور اس کی گرل فرینڈ کا تعلق مضبوط ہوا تھا اس کے بوائے فرینڈ کو مار کھانے پر اتنا شوق نہیں لگا تھا چار سالہ شپ کے دوران وہ اپنی گرل فرینڈ کے ہاتھوں اس شہر کی تقریباً ہر مشہور پبلک پلیس پر پٹ چکا تھا اور یہ تو بہرحال اس کا اپنا شو روم تھا جتنا اسے اپنی گرل فرینڈ کا الزام سن کر شوق لگا تھا اس کے چکھنے چلانے اور صفائیاں دینے کے باوجود اس کی گرل فرینڈ کو یقین تھا کہ اس نے شراب کے نشے میں یہ حرکت کی ہوگی ورنہ اس کے ذاتی لیپ ٹاپ میں موجود تصویریں اس کے ای میل ایڈریس کے ساتھ کون اپلوڈ کر سکتا تھا اس بریک اپ کے ایک ہفتے کے بعد وہ نائٹ کلب میں اس سے ملا تھا چند دن ان کی ملاقاتیں یوں ہی بے مقصد انداز میں ہوتی رہی تھیں وہ میڈیکل ٹیکنیشین تھی اور اس نے اپنا تعارف پینٹر کے طور پر کرایا تھا وہ ہر بار اس لڑکی کے ڈرنکس کی قیمت خود ادا کرتا رہا تھا چند دن کی ملاقاتوں کے بعد اس نے اسے گھر پر مدعو کیا تھا اور اس کے بعد وہاں اس کا آنا جانا زیادہ ہونے لگا تھا وہ اس بلڈنگ کے افراد کو روزانہ کا ملاقاتی ہونے کا تاثر دیتا چاہتا تھا اور دو ماہ کے اس عرصے کے دوران وہ اس اپارٹمنٹ کی دوسری چابی بنوا چکا تھا اور ایک ہفتہ پہلے وہ اس لڑکی کی عدم موجودگی میں اس کے اپارٹمنٹ پر وہ سنائپر رائفل اور کچھ دوسری چیزیں بھی منتقل کر چکا تھا وہ جانتا تھا اس تقریب سے ایک ہفتہ پہلے اس علاقے کی تمام عمارتوں پر سیکیورٹی چیک ہوگا وہ تب ایسا کوئی بیگ بیگ اسکریننگ کے بغیر عمارت میں منتقل نہیں کر سکے گا اور اس کوئی بھی بیگ اسکریننگ کے بغیر عمارت میں منتقل نہیں کر سکے گا اور اس وقت بھی اس علاقے کی تمام امارات بے حد سخت سیکیورٹی میں تھیں وہ ایک ریگولر وزٹر نہ ہوتا تو اس وقت اس بلڈنگ میں داخل نہیں ہو سکتا تھا اس بلڈنگ سے پچاس میل دور اس کی گرل فرینڈ کو ہسپتال میں کسی ایمرجنسی کی وجہ سے روک لیا گیا تھا ورنہ وہ اس وقت اپنے اپارٹمنٹ میں ہوتی پارکنگ میں کھڑی اس کی کار کے چاروں ٹائرز پنچر تھے اور اگر وہ ان دونوں رکاوٹوں سے کسی نہ کسی طرح بچ کر بھی پھر بھی گھر روانہ ہو جاتی تو راستے میں اس کو روکنے کے لیے کچھ اور بھی انتظامات کیے گئے تھے نو بج کر تیرہ منٹ ہو رہے تھے وہ اپنی رائفل کے ساتھ مہمان کے استقبال کے لیے بالکل تیار تھا جس کھڑکی کے سامنے وہ تھا وہ کھڑکی بلٹ پروف شیشے سے بنی ہوئی تھی ڈبل گیز ڈبلٹ پروف شیشہ یہی وجہ تھی کہ ان کھڑکیوں کے آگے سیکیورٹی اہلکار تعینات نہیں تھے تعینات ہوتے تو اسے یقیناً نشانہ باندھنے میں دقت ہوتی لیکن اس بار اسے پہلی بار یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اسے اس سے پہلے کسی کو مارنے کے لیے اتنی شاندار سہولیات نہیں ملی تھی مہمان کوریڈور میں چلتے ہوئے آنا آتا تھا ایلیویٹر سے نکل کر کوریڈور میں چلتے ہوئے بینکوٹ ہال کے داخلی دروازے تک اس مہمان کو شوٹ کرنے کے لیے اس کے پاس پورے دو منٹ کا وقت تھا ایک بار وہ اپنی بینکوٹ ہال کی ٹیبل کی طرف چلا جاتا تو اس کی نظروں سے اوجل ہو جاتا لیکن دو منٹ کا وقت اس جیسے پروفیشن کے لیے دو گھنٹے کے برابر تھا اس بینکٹ ہال کی کھڑکیاں بلٹ پروف تھیں صرف اس کھڑکی کے سوا جس کے سامنے وہ تھا تین ہفتے پہلے بظاہر ایک اتفاقی حادثے میں اس کھڑکی کا شیشہ توڑا گیا تھا اسے تبدیل کروانے میں ایک ہفتہ لگا تھا اور تبدیل کیا جانے والا شیشہ ناقص تھا یہ صرف وہی لوگ جانتے تھے جنہوں نے یہ منصوبہ بندی کی تھی سٹیج تیار تھا اور اس پر وہ فنکار آنے والا تھا جس کے لیے ڈراما تیار کیا جا رہا تھا بیوی کو کیوں مارا ایک بڑے آدمی کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات تھے پھر پھر مجھے چلا کہ جسے میں اپنی بیٹی سمجھتا تھا وہ بھی اس کی بیٹی تھی پھر پھر بس برداشت نہیں کر سکا میں میں غیرت مند تھا اسے بھی قتل کر دیتا باقی اولاد کو بھی پتہ نہیں وہ بھی میری تھی یا نہیں سی این این پر غلام فرید کے ساتھ ہونے والا وہ انٹرویو انگلش سب ٹائٹلز کے ساتھ چل رہا تھا اور دنیا کے تمام بڑے چینلز اس وقت اس انٹرویو کو بریکنگ نیوز کے طور پر پیش کر رہے تھے صرف دس منٹوں میں دنیا بھر میں سلار سکندر اور ایس آئی ایف ایک بار پھر زمین زد عام ہونے والی تھی اور اس بار یہ شہرت نہیں رسوائی تھی جو اس خاندان کے حصے میں آنے والی تھی وہ بڑا آدمی کون تھا انٹرویو نے غلام فرید سے اگلا سوال کیا میں اس کا چوکی دار تھا اس کے اسکول کا اس نے مجھے اس لیے وہاں سے نکال دیا کہ اس کے میری بیوی سے تعلقات تھے انٹرویو کرنے والے نے غلام فرید کو ٹوکا اس بڑے آدمی کا نام کیا تھا سالار سکندر غلام فرید نے حد روانی سے کہا دنیا بھر کی ٹی وی سکرینز پر این اسی لمحے سالار سکندر کی تصویر نمودار ہوئی تھی اور پھر اس کے چند لمحے بعد رئیسہ سالار کی بیک وقت ایک ہی جیسی تصویریں وہ سی آئی اے کا سٹنگ آپریشن نہیں تھا انہوں نے پوری قوت اور طاقت سے مغربی انٹیلیجنس ایجنسیز کے اشتراک سے دنیا کے کامیاب ترین اسلامی مالیاتی نظام کے بانی اور ایس آئی ایف کی بنیادوں پر دن دہاڑے حملہ کیا تھا غلام فرید تم کیا چاہتے ہو انٹرویو لینے والا اب اس سے پوچھ رہا تھا غلام فرید ایک لہجہ کے لیے رکا پھر اس نے کہا سلار سکندر کے لیے پھانسی کی سزا نیروبی کے اس فائیو سٹار ہوٹل میں ہونے والی تقریب افریقہ کے تاریخ کے یادگار ترین لمحوں میں سے ایک تھی کچھ گھنٹوں کے لیے دنیا کی تمام اکنامک مارکیٹ جیسے اس ایک تقریب پر فوکس کر کے بیٹھی تھی جہاں S I F Hamin Sikandar کی کمپنی ٹی آئی اے کے ساتھ مل کر افریقہ میں دنیا کے سب سے بڑے مالیاتی فنڈز کے قیام کا اعلان کرنے والی تھی وہ انضمام نہیں تھا اشتراک تھا اور دنیا کا کوئی بڑا مالیاتی ادارہ نہیں تھا جس کا سربراہ وہاں اس فائیو سٹار ہوٹل کے بینکوٹ ہال میں موجود نہ ہو وہاں دنیا کے بہتر دماغ تھے اپنی اپنی فیلڈ کے نام لوگ اور ان لوگوں کے جھمکٹے میں وہاں سلار اور حمین سکندر اس گلوبل فنڈ کا اعلان کرنے والے تھے جس کی مالیت دنیا کے تمام بڑے مالیاتی اداروں کو پچھاڑنے والی تھی نو بج کے چودہ پر بھی ٹیلیسکوپ کی آنکھ سے اس ٹارگٹ کلر کو وہ مہمان لفٹ کے دروازے سے نمودار ہوتا نظر نہیں آیا لیکن وہ دم سادے آنکھ ٹیلیسکوپ پر ٹکائے ایک انگلی کریکر پر رکھے لفٹ کا دروازہ کھلنے کا منتظر تھا دس نو آٹھ اس بینکوٹ ہال کے اوپر والے فلور کے ایک کمرے کی ایک کھڑکی کے شیشوں سے ایک اور ٹیلیسکوپ رائفل بالکل اسی طرح اس ٹارگٹ کلر کو نشانہ بنائے الٹی گنتی گننے میں مصروف تھی وہ چوتھا فلور تھا اور وہ کمرہ اس فلور کے سٹور رومز میں سے ایک تھا جہاں پر صفائی ستھرائی اور اسی طرح کا سامان ٹرالیوں میں بھرا پڑا تھا جن لوگوں نے اس بینکٹ ہال میں اس مہمان کے لیے اس پیش وارانہ قاتل کا انتخاب کیا تھا انہی لوگوں نے اس قاتل کے لیے اس شخص کا انتخاب کیا تھا اور اس جگہ کا بھی جہاں وہ چالیس سالہ رائفل کے ٹریگر پر انگلی رکھے جہاں وہ چالیس سالہ رائفل کے ٹرگر پر انگلی انہی لوگوں نے اس قاتل کے لیے شخص کا انتخاب کیا تھا اور اس جگہ کا بھی جہاں وہ چالیس سالہ رائفل کے ٹرگر پر انگلی رکھے آنکھیں اس ٹارگٹ کلر پر لگائے بیٹھا تھا اس نے اس کمرے کو اندر سے لاک کر رکھا تھا وہ ایک ٹرالی دھکیلتا اس کمرے میں صبح کے وقت آیا تھا جب اس فلور کے کمروں کی صفائی ہو رہی تھی اور پھر وہ اپنی ٹرالی کو اندر رکھ کر باہر جانے کے بجائے خود بھی اندر ہی رہ گیا تھا وقتاً فوقتاً کچھ اور بھی ٹرالیاں لانے والے اندر آتے اور جاتے رہے تھے اور اس کے ساتھ ہیلو ہائی کا تبادلہ بھی کرتے رہے تھے مگر کسی کو اس پر شبہ نہیں ہوا تھا ایک مقررہ وقت پر اس نے اسٹور روم کو اندر سے لاک کر لیا تھا کیونکہ اسے پتا تھا اب اس فلور کو بھی وقت طور پر سیل کیا جانا تھا جب تک وہ کانفرنس وہاں جاری تھی اسٹور روم کی کھڑکی کے شیشے میں اس کی ٹیلیسکوپ رائفل کے لیے سوراخ پہلے سے موجود تھا جسے ٹیپ لگا کر وقتی طور پر بند کیا گیا تھا اس نے ٹیپ ہٹانے سے پہلے ایک دوسری ٹیلیسکوپ سڑک کے پاس اس عمارت کے اس فلیٹ کی اس کھڑکی کو دیکھ کر وقت کا اندازہ لگایا بھی بہت وقت تھا اور اس کی کھڑکی سے اس پیشاور قاتل کی کھڑکی کا منظر بہت زبردست تھا وہ پہلا فائر مس بھی کر جاتا تو بھی قاتل اس کی رینج میں رہتا بھاگتے ہوئے بھی کھڑکی سے ہٹنے کی کوشش کے دوران بھی انہوں نے جیسے اس کے لیے حلوہ بنا دیا تھا اسے یقین تھا اس کھڑکی میں گھات لگانے کے بعد اس پیشاور قتل قاتل نے اس ہوٹل کے اوپر نیچے کے ہر فلور کی کھڑکیوں کو اپنے ٹیلیسکوپ رائفل سے ایک پار جیسے کھوجا ہوگا کہیں کوئی غیر معمولی حرکت یا شخص کو ٹریس کرنے کی کوشش کی ہوگی وہ ٹیلیسکوپ رائفل کھڑکی کے شیشے سے لگا کر بیٹھتا خود اس کی نظر میں نہ آتا تب بھی اس کی رائفل کی نول اس کی نظر میں آ جاتی اس لیے آخری منٹوں تک وہ کھڑکی کے پاس نہیں گیا تھا اسے اس پیشر پیشہ ور قاتل پر ایک پہلا اور آخری کار کارگر شوٹ فائر کرنے کے لیے گھنٹے چاہیے بھی نہیں تھے وہ بےحد قریبی رینج میں تھا اور اب بالکل آخری لمحوں میں اس نے بلاخر رائفل کو سوراخ میں ٹکایا تھا اسے اس پیشہ ور قاتل کو اس وقت مارنا تھا جب وہ فائر کر چکا تھا اس مہمان کو صرف مارنا ضروری نہیں تھا بلکہ اس سازش کے سارے ثبوت مٹائے جانے بھی ضروری تھے گھڑی کی سوئیاں جیسے بھاگتی جا رہی تھیں ٹک ٹک کرتے دو انگلیاں دو ٹریگرز پر اپنا دباؤ بڑھا رہی تھی لفٹ کا دروازہ کھلا سالار نے اپنی گھڑی دیکھی اس کے دو سیکیورٹی گارڈز اس سے پہلے لفٹ سے نکل گئے تھے اس کا باقی عملہ اس کے لفٹ سے نکلنے کے بعد پیچھے لپکا تھا کوریڈور میں تیز قدموں سے چلتے وہ استقبال کرنے والے آفیشل سے ملا تھا اس نے گھڑی پر گھڑی ایک بار پھر دیکھی تھی ہمیشہ کی طرح وہ وقت پر پہنچا تھا چند سیکنڈ کے بعد وہ بینکٹ ہال میں داخل ہو جاتا وہاں جو ہونے والا تھا وہ اس سے بے خبر تھا بے خبری زندگی میں ہر وقت نعمت نہیں ہوتی ٹی وی پر چلتی اس خبر کو دیکھتے سلار گنگ تھا آخری چیز جو وہ اپنی زندگی اور کیریئر کے اسٹیج پر ہونے کی توقع کر سکتا تھا وہ یہ تھی رحم کھا کر گولی لی گئی بچی کو اس کے گناہ کے طور پر پوری دنیا میں دکھایا جا رہا تھا اور یہ سب کہنے والا اس بچی کا اپنا باپ تھا جس کی بیوی کی سلار نے کبھی شکل بھی نہیں دیکھی تھی افیر اور ناجائز اولاد دور کی بات تھی وہ طاقت کا کھیل تھا جنگ تھی اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے یہ کہنا سازش کی جا رہی جا رہی تھی نیروبی میں ہونے والے ٹی آئی ٹی اے آئی اور ایس آئی ایف کے اس اشتراک کو ہونے سے پہلے توڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی بیکار تھا اس وقت نیو یارک ایئرپورٹ پر ایک فلائٹ لینے کے لیے موجود تھا جب پہلی بار وہ خبر بریک ہوئی تھی اور اس نے بزنس کلاس کے ڈپارچر لاؤنچ پہ دیکھی تھی اس کے ساتھ موجود اس کے سٹاف نے ایک کے بعد ایک نیوز چینلز کی اپڈیٹ کو اس کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دیا تھا سلار سکندر نے وہاں لاہور سکندر نے وہاں بیٹھے سب سے پہلے کال امامہ کو کی تھی اور امامہ نے اس سے کچھ کہنے سے پہلے ہی اس سے کہا تھا مجھے کوئی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے نہ مجھے نہ اپنے بچوں کو رئیسہ سے بات کرو مجھے اپنے سے زیادہ تکلیف اس بات کی ہے وہ اس کی تصویریں چلا رہے ہیں اس نے امامہ سے کہا تھا وہ اپسیٹ تھا اس کا اندازہ امامہ کو اس کی آواز سے بھی ہو رہا تھا یہ وقت بھی گزر جائے گا سالار امامہ نے اس سے کہا تھا تسلی دینے والے انداز میں تم نے اس سے زیادہ برا وقت دیکھا ہے سلار نے سر ہلایا تھا ممنونیت کے عجیب سے احساس کے ساتھ گھر میں بیٹھی ہوئی عورت ان سب کے لیے عجیب طاقت تھی عجیب طرح سے حوصلہ دیے رکھتی تھی ان کو عجیب طریقے سے ٹوٹنے سے بچاتی تھی ٹھیک نو بج کر پندرہ پر لفٹ کا دروازہ کھلا تھا اور دو سیکیورٹی گارڈ گارڈز تیز رفتار قدموں سے باہر نکلے تھے اور ان دونوں بالکل پیچھے چند قدموں کے فاصلے پر وہ نکلا تھا اس پورے کوریڈور میں یکدم ہلچل مچ گئی تھی وہاں پہلے سے کھڑے سیکیورٹی آفیشل اور پروٹوکول کے اہلکار یکدم الرٹ ہو گئے تھے وہ بہت تیز قدموں سے دو سیکیورٹی گارڈز کے اوکب میں چل رہا تھا اور اس کے بالکل پیچھے اس کے اپنے عملے کے چند افراد بہت تیز قدموں سے اس سے قدم سے قدم ملانے کی کوشش کر رہے تھے ایک دو تین چار پانچ زیر لب گنتی کرتے ہوئے اس ٹارگٹ کلر نے ایک کا لفظ زبان سے ادا کرتے ہی اپنی رینج میں آنے والے اپنے ٹارگٹ کو فائر کر دیا تھا اس نے بینکٹ ہال کے شیشے کے پرخچے اڑتے دیکھے اس نے اپنی ٹیلیسکوپ رائفل سے اس ٹارگٹ کلر کو ٹرگر دباتے دیکھا بے حد سکون اور اطمینان کے عالم میں اس نے ہلکی سی مسکراہٹ بھی دیکھی تھی پھر اس نے اس ٹارگٹ کلر کو بہت مطمئن انداز میں سر اٹھاتے اور ٹیلیسکوپ رائفل سے آنکھ ہٹاتے دیکھا اور اس وقت اس نے شو, اسے شوٹ کیا ایک مدھم ٹک ٹک کی آواز کے ساتھ اس نے کھڑکی سے اس کے بھیجے کو اڑتے دیکھا اور اپنے کمرے کے باہر بھاگتے قدموں کا شور اس کا مشن پورا ہو چکا تھا اب اسے یہاں سے فرار کرانے والے اس کے منتظر تھے نو بج کے پندرہ منٹ پر بالآخر لفٹ کا دروازہ کھلا تھا اور حمین سکندر اپنی دو ذاتی محافظوں کے پیچھے باہر نکلا تھا اس کے پیچھے اس کے عملے کے باقی افراد تھے کوریڈور میں پریس فوٹوگرافرز اور چینلز کے افراد بھی تھے جو باہر جو ہر آنے والے اہم شخصیت کی کوریج کر رہے تھے ان سے پانچ منٹ پہلے وہاں سے سلار سکندر گزر کر گیا تھا اور اب وہ وہاں آیا تھا دونوں انقریب کے دو اہم ترین دونوں تقریب کے دو اہم ترین افراد تھے بہت تیز رفتاری سے قدم اٹھاتے ہوئے ہمین سکندر کوریڈور میں اپنی آمد کی کوریج کرتے پریس فوٹوگرافز پر نظر ڈالتے اپنا استقبال کرتے حکام کے ساتھ بڑی تیز سے تیزی سے بینکوٹ ہال کے داخلے دروازے کی طرف جا رہا تھا جب اسے یکدم اپنے اکب میں آتے اپنی ٹیم کے ایک ممبر کچھ پوچھنے کا خیال آیا اپنے چیف فائنانس اپنے چیف فائنانس اسٹریٹجسٹ سے اسٹریٹج سے وہ لمحہ بھر کے لیے رکا پلٹا اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہہ پاتا اس نے اپنی گردن کی پشت میں کوئی سلاخ گھسی محسوس کی پھر شیشہ ٹوٹنے کی آوازیں اور پھر چیخوں کی اور پھر کوئی اسے زمین پر گراتا ہوا اس پر لیٹا تھا پھر کوئی چیخا تھا سامنے والی بلڈنگ سے کوئی اس سے گولی چلائی گئی ہے اور اس وقت پہلی بار ہمین کو احساس ہوا اس کے گردن کی پشت پر کیا ہوا ہے تکلیف شدید تھی ناقابل برداشت تھی وہ حواس میں تھا سب کچھ سن رہا تھا اسے اب زمین پہ ہی گھسیٹتے اس کی سیکیورٹی ٹیم وہاں سے لفٹ کی طرف لے جا رہی تھی اور اس وقت ہمین کو پہلی بار سلار سکندر کا خیال آیا تھا اور اس کا دل اور دماغ بیک وقت ڈوبے تھے سلار سکندر نے بینکوٹ ہال میں سٹیج پر رکھی اپنے نشست پر بیٹھتے ہوئے اپنی تقریب کے نوٹس پر ایک نظر ڈالتے ہوئے اس بینکٹ ہال کے داخلی دروازے کے بالمقابل شیشے ٹوٹنے کی آواز سنی تھی اس نے بے یقینی سے بہت دور کھڑکی کے شیشے شیشے کی گرتی کرچیاں دیکھی وہ ساؤنڈ پروف پروف تھے تھے ٹوٹ کیسے رہے ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا تھا اور پھر اس نے ہال کے اوپری حصے اور باہر کوریڈور میں شور سنا تھا اور اس سے پہلے وہ کچھ سمجھ سکتا اس سمیت سٹیج پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو سیکیورٹی گارڈ کور کرتے ہوئے سٹیج کے اوپر میں کھینچتے ہوئے فرش پر لیٹنے کا کہہ رہے تھے ہال میں اب شور تھا گارڈ چلا چلا کر احکامات دے رہے تھے اور جس جس اہم شخصیت کے ساتھ جو بھی سیکیورٹی پر معمور تھے وہ اسے محفوظ کرنے میں مصروف تھے وہاں موجود ہر شخص خاص تھا اہم وہ دنیا کے کامیاب انسانوں کا مجمع تھا جو اب زندگی بچانے کی جدوجہد میں مصروف تھا اور وہاں زمین پر اوندے لیٹے سلار کو حمین کا خیال آیا تھا اور اس کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا ہال میں اس کے بعد حمین سکندر کو داخل ہونا تھا اور وہ نہیں آیا تھا تو کیا یہ حملہ اس پر وہ سوچ نہیں سکا وہ زمین سے اٹھ گیا گارڈ نے اسے روکنے کی کوشش کی اس نے انہیں دھکا دیا اور چلایا دور ہٹو وہ اس کے پیچھے لپکے تھے وہ زمین پر لیٹے لوگوں کو پھلنگتا کھڑے گارڈ سے ٹکراتا داخلی دروازے تک آ گیا تھا جو اس وقت سیکیورٹی حکام سے بھرا ہوا تھا اور اس ہجوم میں بھی اس نے ریسیپشن رنر کے ساتھ سفید ماربل کے فرش پر خون کے نشانات دیکھے تھے جو پورے فرش پر لفٹ تک گئے تھے کس کو گولی لگی ہے اس نے اپنے سر دھوتے وجود کے ساتھ وہاں ایک سیکیورٹی آفیشل کا کندھا پکڑ کر پوچھا ہمین سکندر سلار کے قدموں سے جان نکل گئی تھی وہ لڑکھڑایا تھا ان دونوں سیکیورٹی گارڈز نے اسے سنبھالا کیا وہ زندہ ہے اس نے سیکیورٹی اہلکار سے دوبارہ پوچھا جواب نہیں آیا امامہ اس ہوٹل کے ساتویں فلور پر سلار سکندر کے کمرے میں تھی وہ ایک سویٹ وہ ایک سویٹ تھا اور ان کے برابر کے کمرے میں ہمین رہ رہا تھا امریکہ شفٹ ہو جانے کے بعد امامہ سلار کے ہر سفر میں اس کے ساتھ جا رہی تھی اس سفر میں بھی ہمین ان کے ساتھ تھا وہ اسی کے ذاتی طیارے پر آئے تھے وہ افریقہ دو دہائیوں سے بھی زیادہ عرصے کے بعد آئی تھی اور اس بار وہ کانگو بھی جانا چاہتے تھے اپنی پرانی یادیں تازہ کرنے کے لیے ان تینوں نے کچھ دیر پہلے کھٹے کمرے میں ناشتہ کیا تھا اس کانفرنس کے بعد وہ سہ پیر کو کنشاسا جانے والے تھے اور امامہ اس وقت اپنی پیکنگ میں مصروف تھی وہ کچھ ہی دیر پہلے اس سویٹ اس سویٹ میں اپنے اور حمین کے بیڈروم کا درمیانی دروازہ کھول کر اس کا سامان بھی پیک کرائی تھی اپنے بیگ کی زب بند کرتے ہوئے اس نے اپنے کمرے کے دروازے پر زوردار دستک سنی تھی وہ بری طرح ہڑبڑائی پھر اس نے جا کر دروازہ کھولا پورا کوریڈور سیکیورٹی حکام سے بھرا ہوا تھا اور تقریباً کمرے کے دروازے پر تھے آپ ٹھیک ہیں ان میں سے ایک نے پوچھا ہاں کیوں اس نے حیرانی سے کہا وہ دونوں بڑی تہذیب سے اسے ہٹاتے ہوئے اندر چلے آئے تھے اور انہوں نے اندر آتے ہی کھڑکی کھلے ہوئے بلائنڈس بند کیے تھے پھر ان میں سے ایک حمین کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا اور کچھ دیر بعد لوٹا کیا بات ہے امام شدید تشویش کا شکار ہوئی تھی ایک ایمرجنسی ہو گئی ہے آپ کمرے سے باہر مت نکلے اگر کچھ مسئلہ ہو تو ہمیں بتا دیں ان میں سے ایک کہہ رہا تھا دوسرا اس کا باتھ روم اور واٹ ڈراپ برک رفتاری سے چکر آیا تھا وہ جس تیز رفتاری سے آئے تھے اس تیز رفتاری سے باہر نکل گئے تھے امامہ پر جیسے گھبراہٹ کا حملہ ہوا تھا وہ سلال اور حمین کو اس وقت فون نہیں کر سکتی تھی کیونکہ فون سروس اس وقت کام نہیں کر رہی تھی مگر اس نے ٹی وی آن کر لیا تھا جہاں پر مقامی اور بین الاقوامی چینلز اس کانفرنس کی براہ راست کوریج کرنے میں مصروف تھے اسکرین پر پہلی تصویر ابھرتے امامہ کھڑی نہیں رہ سکی وہ صوفے پر بیٹھ گئی ٹی وی کی اسکرین پر وہ ٹی وی وہ ٹوٹی ہوئی کھڑکی تھی اور بینکوٹ ہال کے باہر ڈرون کیمروں کے ذریعے فضائی مناظر دکھائی جا رہے تھے اسکرین پر سرخی بار بار نمودار ہو رہی تھی جو اس گلوبل کانفرنس پر ہونے والے حملے اور فائرنگ کی خبر پر بریکنگ نیوز کی طرح سے چلا رہے تھے مگر وہ نیوز نہیں تھی جس نے ماما کو بدہواس کیا تھا وہ دوسرا ٹکڑا تھا جو بار بار آ رہا تھا ٹی اے آئی کے سربراہین سکندر اس حملے میں شدید زخمی امامہ کو لگا اسے سانس آنا بند ہو گیا اس نے اٹھنے کی کوشش کی وہ اٹھ نہیں سکی اس نے چیخنے کی کوشش کی تھی مگر وہ چیخ بھی نہیں سکی افریقہ کے لیے من افریقہ اس کے لیے منحوس تھا اس نے سوچا تھا اور اپنے کمرے کے دروازے پر اس نے دھڑ دڑاہٹ دھڑ دھڑاہٹ سنی اور پھر اس نے حمین سکندر کے کمرے کا دروازہ کھلتے دیکھا وہ افریقہ کی تاریخ کا یادگار ترین دن تھا جب کئی سالوں کے بعد تاریخ ایک بار پھر دہرائی جا رہی تھی بینکوٹ ہال میں تمام وفود ایک بار پھر اپنی سیٹوں پر برا جمان تھے خوف و ہر کی اس ایک اس کی ایک عجیب سی فضا میں حد ناخوشگوار مگر کانفرنس جاری تھی منسوخ نہیں ہوئی تھی اس کھڑکی کا وہ شیشہ اسی طرح ٹوٹا ہوا تھا مگر اب سامنے والی بلڈنگ سیکیورٹی حکام کے حسار میں تھی کانفرنس ایک گھنٹے کی تاخیر سے اب دوبارہ شروع ہونے جا رہی تھی سالار سکندر حمین دونوں امامہ کے کمرے میں تھے میڈیکل ٹیم حمین کو فرسٹ ایڈ دے چکی تھی اور فرسٹ ایڈ دینے کے دوران انہیں پتا چلا کہ گولی اس کی گردن میں نہیں گھسی تھی وہ اس کی گردن کی پس پر رگڑ کھاتی اور جلد کو اور کچھ گوشت اڑاتے ہوئے گزر گئی تھی اس کی گردن پر تین انچ لمبا اور لمبا اور آدھ انچ گہرا ایک زخم بناتے ہوئے سلار سکندر اس سے پہلے کمرے سے نکلا تھا اور اب کپڑے تبدیل کرنے کے بعد حمین سکندر امامہ سے گلے مل رہا تھا امامہ نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی سرار سکندر کا بیٹا تھا اسے کون روک سکتا تھا اس نے صرف اسے گلے لگایا تھا ماتھا چوما اور دروازے پر رخصت کر دیا تھا اس لفٹ کا دروازہ دس بج کر چالیس منٹ پر ایک بار پھر کھولا تھا اس بار حمید سکندر کے ساتھ سیکیورٹی کا کوئی اہلکار نہیں تھا صرف اس کے اپنے سٹاف کے لوگ تھے اس کے لفٹ سے کوریڈور میں قدم رکھتے ہی وہاں تالیوں کا شور گونجنا شروع ہوا تھا وہ پریس فوٹوگرافس اور اس کوریڈور میں کھڑے سیکیورٹی اہلکار تھے جو اس سے اس دلیری کی داد دے رہے تھے جو وہ دکھا رہا تھا لمبے ڈک بھرتے ہوئے اس نے ٹوٹے شیشے والی اس کھڑکی کو بھی دیکھا جو ہال کے داخلی دروازے کے بالکل سامنے ایک عجیب سا منظر پیش کر رہی تھی اگرچہ اس کے سامنے اب سیکیورٹی اہلکاروں کی ایک قطار تھی تیز قدموں سے لمبے ڈگ بھرتا حمین سکندر جب ہال میں داخل ہوا تو ہال میں تالیاں بجنی شروع ہوئی تھیں اور وہاں بیٹھے بیٹھے وفود اپنی اپنی سیٹوں سے کھڑے ہو گئے تھے حمین سکندر مسکراتا سر کے اشارے سے ان تالیوں کا جواب دیتا اسٹیج کی طرف بڑھ رہا تھا اسٹیج پر بیٹھے ہوئے لوگ آہستہ آہستہ کھڑا ہونا شروع ہوئے تھے اور پھر حمین نے سلار سکندر کو کھڑا ہوتے دیکھا تھا حمین چلتے چلتے رک گیا تھا وہ اس کے باپ کی طرف سے اس کی تعظیم تھی جو اسے پہلی بار دی گئی تھی ایک لمحہ ٹھٹکنے کے بعد حمید سکندر نے اسٹیج کی سیڑھیاں چڑھنا شروع کر دیا تھا دنیا بھر کے ٹی وی چینلز و مناظر دکھا رہے تھے دلیری کا ایک مظاہرہ وہ تھا جو دنیا نے کئی سال پہلے اسی افریقہ میں سلار سکندر کے ہاتھوں دیکھا تھا جرت کا ایک مظاہرہ یہ تھا جو آج اسی افریقہ میں وہ حمید سکندر کے ہاتھوں دیکھ رہے تھے اسٹیج پر اب ٹی وی اب اسٹیج پر اب ٹی اے آئی اور ایس آئی ایف کے دونوں سربراہان مل رہے تھے اور اس میمور اور اس میمورنڈم میمورنڈم پتہ نہیں کیا میمورنڈم پر دستخط کر رہے تھے جس کے وہاں آئے تھے اور پھر اس اس کے بعد ہم ان سے سے نے نے تقریر کی تھی اسی آخری خطبے اپنی تقریر کا آغاز کیا تھا جس کا حوالہ کئی سال پہلے اس کے باپ نے افریقہ کے سٹیج پر دیا تھا بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی اور جو ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے اس نے سورہ ملکی آیات سے تقریر کا آغاز کیا وہ ذات جس نے پیدا کیا موت اور زندگی کو تاکہ آزمائش کرے تمہاری کہ کون تم میں سے زیادہ اچھا ہے عمل میں اور وہ زبردست ہے بے انتہا اور معاف فرمانے والا بھی اس ہال میں ایسی خاموشی تھی کہ سوئی بھی گرتی تو اس کی آواز آتی بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے وہ کون کہتا ہے تو چیزیں ہو جاتی ہیں تو دشمنوں کی چالے انہی پر الٹا دیتا ہے جو دشمنوں کی چالے ان پر ہی الٹا دیتا ہے کئی سال پہلے ایس آئی ایف نے سود کے خلاف اپنی پہلی جد وجہد افریقہ سے شروع کی تھی یہ وہ زمین تھی جس پر میرے باپ نے ایک سودی نظام کے اعلیٰ کار کے طور پر کام کرتے ہوئے سود کے خلاف کام کرنے کا فیصلہ کیا تھا اس سود کو جسے آخری خطبے میں نبی آخر زماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام قرار دیا تھا اور اس آخری خطبے میں یہ صرف سود نہیں تھا جس کے خاتمے کا فیصلہ کیا تھا یہ مساوات بھی تھی جس کا حکم دیا گیا تھا انسانوں کو ان کے رنگ نسل خاندانی نام و نصب کے بجائے صرف اس کے تقوی اور پارسائی پر جانچنے کا ایس آئی ایف اور ٹی اے آئی آج اسی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے دنیا کے سب سے بڑے گلوبل فنڈ کا قیام عمل ملایا ہے وہ بات کر رہا تھا اور پوری دنیا سن رہی تھی وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیتا ہوا بات کر رہا تھا اور وہ پھر بھی سننے پر مجبور تھے کیونکہ وہ بعمل بہترین مسلمان تھے جن کے کالا فیل میں دنیا کو تضاد نظر نہیں آ رہا تھا جو طاقتور تھے تو دنیا ان کے دین کو بھی عزت دے رہی تھی اور اس دین کے پیغام پیغمبر کو بھی وہ ایک گولی جو دنیا کی تاریخ بدلنے آئی تھی وہ کاتب تقدیر کے سامنے بے بس ہو گئی تھی تاریخ ویسے ہی لکھی جا رہی تھی جیسے اللہ چاہتا تھا اور وہی لکھ رہا تھا وہی لکھ رہے تھے جن کو اللہ نے منتخب کیا تھا بے شک طاقت کا سرچشمہ اللہ ہی کی ذات ہے جس کی محبت وہ آب حیات ہے جو زندگی کو دوام بخشنا ہے اس دنیا سے اگلی دنیا تک جو دنیا کو دوام بخش حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تاریخ ویسے ہی لکھی جا رہی تھی جیسے اللہ چاہتا تھا اور وہی لکھ رہے تھے جن کو اللہ نے منتخب کیا تھا بے شک طاقت کا سرچشمہ اللہ ہی کی ذات ہے اور جس کی محبت وہ آب حیات ہے جو زندگی کی دوام بخشتا ہے اس دنیا سے اگلی دنیا تک ریسا سلار صرف ایک سوال کا جواب چاہتی تھی اپنے باپ سے صرف ایک چھوٹے سے سوال کا اس نے اس کی فیملی کو کیوں مار ڈالا تھا اور اگر انہیں مار ڈالا تھا اور اسے کیوں چھوڑ دیا تھا یا اس کی زندگی اس کے باپ کی چوک کا نتیجہ تھی سوالات کا ایک انبار تھا جو اس سے کرنا چاہتی تھی اس نے ویکینڈ اس نے ویٹنگ ایریا میں بیٹھے اپنی سلگتی آنکھوں کو ایک بار پھر مسئلہ وہ پتہ نہیں کتنی راتوں سے سو نہیں پائی تھی ایک بھیانک خواب تھا پچھلے دو ہفتے جس میں اسے پہلی بار میڈیا سے پتہ چلا تھا کہ اس کا باپ کون تھا وہ کون تھی کہاں سے تھی وہ سلار سکندر امامہ ہاشم کی بیٹی نہیں تھی وہ یہ جانتی تھی لیکن اسے ہمیشہ یہی لگتا بتایا گیا تھا کہ وہ سلار کے ایک دوست کی بیٹی تھی جو ایک حادثہ میں اپنی بیوی سمیت ہلاک ہو گیا تھا اور پھر سلار نے اسے اڈاپٹ کر لیا مگر اب اس کی زندگی میں اچانک فرید آ گیا تھا جسے ٹی وی دیکھتے ہوئے بھی اس کا ذہن اس سے کسی بھی رشتے سے انکاری تھا مگر اس نے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا وہ حقیقت کو چھٹلا نہیں سکتی تھی وہ سب اس بھونچال میں اس کے پاس آ گئے تھے حمین جبریل عنایا امامہ سلار اور حشام بھی اسے بتانے کے انہیں فرق نہیں پڑتا کہ وہ کون تھی کیا تھی وہ ان کے لیے رئیسہ تھی وہی پہلے والی رئیسہ وہ ان سب کی شکر گزار تھی ممنون تھی احسان مند تھی اور اس نے سب کو یہ احساس دلایا تھا کہ وہ بالکل ٹھیک تھی مگر وہ ٹھیک نہیں تھی اندر ہونے والی توڑ پھوڑ بے حد تھی اس لیے بھی کہ وہ اس خاندان کی ذلت اور رسوائی کا سبب بن رہی تھی جنہوں نے اس پر رحم کھاتے ہوئے اس اس کو پالا تھا ایک ایک لہجہ بھر کے لیے بھی سلار سکندر پر اپنے باپ کے لگائے ہوئے الزامات کے جھوٹا ہونے میں کوئی شک نہیں ہوا تھا اور اس کے یہاں آنے کی وجہ بھی وہی الزامات بنے تھے وہ کسی کو بتائے بغیر صرف اپنے تعلقات کو استعمال کرنے کرتے ہوئے یہاں تک آنے میں کامیاب ہوئی تھی اپنے خاندان کو بے خبر رکھتے ہوئے غلام فرید جیل کے ایک اہلکار کے ساتھ اس کمرے میں داخل ہوا تھا جہاں وہ بیٹھی ہوئی تھی دونوں نے خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھا پھر وہ جیل اہلکاروں سے چلا گیا غلام فرید کچھ نروس انداز میں اسے دیکھ رہا تھا وہ کئی لمحے اسے دیکھتی رہی پھر اس نے مدم آواز میں کہا آپ نے مجھے پہچانا نہیں ایک لہجہ کی تاخیر کے بعد فرید نے کہا میں آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی ہوں جسے مارنا بھول گئے تھے آپ وہ نہیں تھا اور اس کے علاوہ اپنا تعارف کسی اور طرح سے نہیں کروا سکتی تھی وہ چنی چنی بہت دیر غلام فرید اس کا چہرہ دیکھتا رہا رہنے کے بعد بے ساختہ بڑبڑایا تھا رئیسہ نے ہونٹ بینچ لیے اس کی آنکھیں پانی سے بھر گئی تھیں اس کے باپ نے اسے پہچان لیا تھا وہ اب اس کا وہ نام یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو اس نے لکھوایا تھا پر یاد نہیں کر سکا تھا اس نے چنی کو ایک بار پھر دیکھا بغور دیکھا وہ میم صاحب لگ رہی تھی اپنی ساملی رنگت کے باوجود اس کی بیٹی تو نہیں لگ رہی تھی وہ جانتا تھا اس کی آخری اولاد کی پرورش سلار سکندر نے کی تھی یہ اسے لوگوں نے بتایا تھا جو بار بار اسے بہت کچھ یاد کروانے اور بار بار دہرانے کے لیے آتے تھے اسے چنی کو دیکھ کر اپنی بیوی یاد آ گئی تھی نیلی جینز اور سفید شرٹ میں بال ایک جھوڑے کی شکل میں لپیٹے کلاسز آنکھوں پر لگائے گلے میں ایک باریک چین میں لٹکتا اللہ کا نام کا لاکٹ پہنے کلائی میں قیمتی گھڑی پہنے اس کے سامنے کرسی پر ٹانگ پر ٹانگ رکھے چنی نے اس سے اس اس کی بیوی جو چنی کی ماں تھی کی یاد دلائی تھی اس کے نین نقش ویسے ہی تھے سارے گلیوں میں صرف نین نقش ہی تھے جو وہ پہچان پایا تھا اور نہ وہ بیمار رہنے والا والی لاغر کمزور اور ہر وقت روتی ہوئی چنی ایسے کیسے بن گئی تھی کہ اس کے سامنے بیٹھے غلام فرید کو اس کے سامنے اپنا وجود کمتر لگنے لگا تھا پر پتہ نہیں اپنے اپنی ایک بچ جانے والی اولاد کو ایسے اچھے حلیے میں دیکھتے ہوئے غلام فرید کو ایک عجیب سی خوشی ہوئی تھی اس لمحے کے لیے بھول گیا تھا کہ وہ اپنے اس اولاد پر ناجائز اولاد کا لیبل لگا رہا تھا برسوں بعد اس نے کوئی اپنا دیکھا تھا اور اپنا دیکھ کر بھی وہ پھر بھول گیا ایک لفافے میں موجود کچھ کھانے پینے کی چیزیں اس نے باپ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا یہ میں آپ کے لیے لائی تھی غلام فرید نے عجیب حیرت سے اس لفافے کو دیکھا اور پھر کامتے ہوئے ہاتھوں سے اسے تھام لیا سارے سوالات جو وہ غلام فرید سے کرنا چاہتی تھی ایک دم دم توڑتے چلے گئے تھے وہ نحیف وہ نظار شخص جو اس کے سامنے اپنی زندگی کی آخری سیڑھی پر کھڑا تھا اس سے وہ سوال جواب کرنا بیکار تھا اسے اس پر ترس آ گیا تھا وہ اسے اب کسی کٹہرے میں کھڑا نہیں کرنا چاہتی تھی غلام فرید نے گلاسز اتار اپنی آنکھیں صاف کرتی ہوئی اس لڑکی کو دیکھا جس نے کچھ دیر پہلے اسے اپنا تعارف کرایا تھا تم پڑھتی ہو اس نے پوچھا عجیب سے انداز میں رئیسہ نے سر اٹھا کر غلام فرید کا چہرہ دیکھا پھر سر ہلایا غلام فرید کا چہرہ چمکا زیادہ پڑھنا <clears throat> رئیسہ کی آنکھوں میں نمی پھر اتری میں اور تمہاری ماں سوچتے تھے کبھی پڑھائیں گے بچوں کو زیادہ اور غلام فرید نے یادوں کے کسی دھند لکے کو لفظوں میں بدلا پھر چپ ہو گیا صاحب کو میرا شکریہ کہنا اور دوبارہ جھیل متانا غلام فرید نے چند لمحے بات کہا اور رئیسہ کی آنکھوں کی نمی اب اس کے گالوں میں پھیلنے لگی تھی غلام فرید کے لیے سلار سکندر ایک بار پھر صاحب ہو گیا تھا اپنی اولاد کو ایسی اچھی حالت میں دیکھ کر رئیسہ کو لگا تھا اس کا باپ شرمندہ بھی تھا اٹھ کر کھڑی ہو گئی وہ بھی کھڑا ہو گیا تھا پھر وہ آگے بڑھا اور اس نے رئیسہ کے سر پر ہاتھ پھیرا اسے گلے لگاتے ہوئے چھچکا تھا تھا شاید لگانا چاہتا وہ آگے بڑھ کر خود غلام فرید کے گلے لگ گئی پھر وہ اس سے لپٹ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اپنے باقی بچوں اور بیوی کے ناموں کو پکارتے ہوئے وہ بڑا ہلکا جو وہ بڑا ہلکا وجود لیے امریکہ واپس آئی تھی اور امریکہ پہنچ کر اس نے اپنا نمبر آن کیا تھا اور اس کا فون یکدم سارے رشتوں سے جاگنے لگا تھا پیغامات کمبار تھا اس کی فیملی کی طرف سے ایئرپورٹ سے گھر تک پہنچتے پہنچتے وہ سب وہ اس سب پیغامات کو پڑھتی گئی تھی نم آنکھوں کے ساتھ ایک کے بعد ایک پیغام اور پھر ایک آخری پیغام حشام کی طرف سے بادشاہ نے تخت چھوڑ دیا ہے چھوڑ دیا تھا کیوں اس نے یہ نہیں لکھا تھا اسے حمین یاد آیا تھا اس کے لفظ گھر کے باہر سلار کے ساتھ ساتھ حمین کی بھی گاڑی تھی رئیسہ نے بیل بجائی کچھ دیر بعد یہ سلار سکندر تھا جس نے دروازہ کھولا تھا دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے پھر وہ آگے بڑھ کر سالار سے لپٹ گئی تھی اسی طرح جب وہ ڈیڑھ سال کی عمر میں سے لپٹی تھی اور پھر الگ نہیں ہوئی تھی سلار اسے بچوں کی طرح تھپکتا رہا وہ امریکہ واپس آنے سے پہلے پاکستان میں ایک پریس کانفرنس میں اپنی بلدیت کا ٹیسٹ اور غلام فرید کا بیان میڈیا کے ساتھ شیئر کر کے آئی تھی اور ایک وکیل کے ذریعے اپنے خاندان کی واحد وارث ہونے کے طور پر اپنے باپ کو معاف کرنے کا حلف نامہ بھی وہ طوفان جو سلار سکندر اس کے خاندان کو ڈبونے کے لیے آیا تھا وہ اس بار رئیسہ نے روکا تھا اور وہاں اب سلار سکندر کے سینے سے لگی بچوں کی طرح ہوتی رئیسہ کو دیکھتے ہوئے اسے کوئی دلیر نہیں کہہ سکتا تھا وہ بھی سلار سکندر کا حصہ تھی خون کا رشتہ نہ ہونے کے باوجود رحم اور مہربانی کے مضبوط ترین رشتوں سے ایرن کے ساتھ جڑی جوڑی گئی اپنے نام کے ساتھ سرار کا نام استعمال کرتے ہوئے بھی وہ اپنے باپ کے نام سے واقف تھی مگر وہ باپ جیل میں سزائے موت کا ایک قیدی تھا سلار کا دوست نہیں وہ اس سے واقف نہیں تھی اور اس واقفیت کے بعد اسے اس خاندان کی قید و اس کی قید کی قدر و قیمت کا اندازہ ہو گیا تھا جو اس کا تعارف تھا میں نے تمہیں رونا کبھی نہیں سکھایا رئیسہ نہ ہی رونے کے لیے تمہاری پرورش کی ہے سلار نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے کہا وہ اب اپنے آنسوں پر قابو پا رہی تھی اور اس نے سلار کے اوکب میں کھلے دروازے سے ہمین اور امامہ دونوں کو دیکھا تھا آخری بار روئی ہوں بابا اس نے گیلی آنکھوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے کہنے کی کوشش کی اور اس کی آواز پھر بھر آ گئی وہ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا تھا اور وہاں مقام ملتظم کے سامنے کھڑا تھا کتنی بار وہ یہاں آیا تھا اور کتنی بار یہاں آ کر کھڑا ہوا تھا اس سے اب گنتی بھول چکی تھی لیکن ہر بار کی طرح اس بار بھی وہ وہاں اسی حالت میں کھڑا تھا حیبت کے عالم میں عجز کی کیفیت میں دنیا کی کوئی جگہ سلار کو مٹی نہیں کرتی تھی صرف وہ جگہ تھی جو اسے خاک بنا دیتی تھی اور وہ خاک بننے ہی وہاں آتا تھا ہر بار اپنی اوقات جاننے اور اس کی یاد دہانی کے لیے ہر بار جب دنیا اسے کسی چوٹی پر بٹھاتی تھی تو وہ اپنے فخر اور تکبر کو دفنانے یہاں آتا تھا آج بھی آیا تھا بلکہ بلایا گیا تھا خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا جا رہا تھا سیڑھی لگی ہوئی تھی اور وہ دنیا کے مختلف خطوں سے آئے ان دس مسلمانوں میں شامل تھا جنہیں خانہ کعبہ کے اندر ہونے والی صفائی کی سعادت کے لیے چنا گیا تھا اور یہ اعزاز اس کے حصے کسی نیکی کے آیا تھا یہ ابھی تک سمجھ میں اس کی نہیں آ رہا تھا کرم اور کرم تو اللہ پر تو اس پر اللہ کا ہمیشہ رہا تھا لیکن اس کے باوجود اپنے نامہ اعمال میں ایسی کوئی نیکی کھوج رہا تھا جو ایسے کرم کا باعث بنتی وہ شاہی خاندان کا مہمان بن کر پچھلے سالوں میں کئی بار حج اور عمرے کے سعادت حاصل کر چکا تھا امامہ کے ساتھ بھی اس کے بغیر بھی مگر یہ دعوت نامہ جو وہاں سے اس بار آیا تھا وہ سلار سکندر کو کسی اور ہی کیفیت میں لے گیا تھا ایسے انعام اور اتنا انعام ایسا انعام اور اتنا انعام ایسا کرم اور اتنا کرم وہ خطا کار اور گنہ گار تھا ایسا کیا کر بیٹھا تھا کہ وہ اسے درگزر کر رہا تھا یوں عطا کر رہا تھا وہ بھی جو وہم و گمان میں بھی نہ آنے والی باتیں ہوں امامہ بھی وہاں تھی ایک دوسری قطار میں انہی افراد کی فیملیز کے ساتھ وہ اور اب خانہ کعبہ کے کھلتے ہوئے دروازے سے وہ سلار سکندر کو سیڑھیاں چڑھ کر اندر جاتا دیکھ رہی تھی وہ اندر جانے والا آخری شخص تھا موجزہ ہی تھا وہ زندہ تھا صحت مند تندرست چاقو چوبند اس عمر میں بھی بیس بائیس گھنٹے کام کرتے رہنے کی سکت کے ساتھ ڈاکٹرز کہتے تھے اس کی زندگی موضاء تھی اور اس کی ایسی صحت مند زندگی موض سے آگے کی کوئی شے بیالیس سال کی عمر میں اس سے ٹیومر ہوا تھا اور اب اٹھاون سال کا تھا جو ٹیومر اس سے ہوا تھا وہ سات سے دس سال کے اندر انسان کو ختم کر دیتا تھا اور وہ سولہ سال سے زندہ تھا ہر چھ مہینے کے بعد اپنی رپورٹس کو دیکھتا تھا اس کے دماغ میں موجود ٹیومر آج بھی تھا اسی جگہ پر اسی سائز میں اور بس وہ رب جو سمندروں کو باندھ دیتا تھا اور انہیں ان کی حدوں سے باہر نکلنے نہیں دیتا تھا اس کے سامنے وہ چند ملی میٹر کا ایک ناسور کیا شاید تھا موت اور اس کے بیچ زندگی نہیں دعائیں آ کر کھڑی ہوتی تھیں اور سلار سکندر کو خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوتے ہوئے بھی یہ یاد تھا کہ وہ کس کی دعاؤں کی وجہ سے وہاں آج بھی اپنے قدموں پر کھڑا تھا وہ امامہ ہاشم کے علاوہ اور کسی کی دعائیں ہو ہی نہیں سکتی تھی جو اسے زندگی بن کر یوں لگی تھیں کتنے سال سے میں نے اپنے لیے کوئی دعا ہی نہیں کی جو بھی دعا کی ہے تمہارے اور بچوں سے شروع ہو کر تم اور بچوں پر ہی ختم ہو جاتی ہے جب تک مجھے اپنا آپ یاد آتا ہے مجھے دعا ہی بھول جاتی ہے وہ اکثر اس سے ہنستے ہوئے کہا کرتی تھی یوں جیسے ایک ماں اور بیوی کی پوری کہانی لکھ دیتی تھی دیکھو اللہ تمہیں کہاں کہاں بلاتے ہیں کہاں کہاں دعا کرنے کا موقع دے رہے ہیں یہاں آتے ہوئے ماما نے بڑی حسرت سے اس سے کہا تھا اور اب خانہ کعبہ کے اندر کھڑے وہ اس سے کہنا چاہتا تھا کہ وہ اسے جہاں بھی بلاتا تھا وہ اسے وہ اسے ہر اس جگہ پر امامہ کو بھی یاد رکھواتا تھا جیسے اسے جتاتا اور بتاتا ہو کہ اے کیسی درجے والی عورت کا ساتھ عطا کی اسے کیسی درجے والی عورت کا ساتھ عطا کیا گیا تھا اس گھر کے اندر کی دنیا اور دنیا تھی اس کائنات کا حصہ ہوتے ہوئے بھی وہاں کروڑوں نہیں آئے تھے لاکھوں نہیں ہزاروں نہیں بس ہر صدی میں چند سو اور ایک وہ صدی تھی جب وہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تھے تم اندر جا کے کیا مانگو گے سالار اس نے خانہ کعبہ آتے ہوئے اس سے پوچھا تھا تم بتاؤ کیا مانگو سالار نے جوابا نے پوچھا پتہ نہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا وہ رونے لگی اور اس دعوت نامے کو دیکھنے کے بعد بار بار یہی ہو رہا تھا وہ بار بار بات کرتے ہوئے رونے لگتی تھی جیسے دل بھر آتا ہو جیسے خوشی کی حد ختم ہو جاتی ہو تم سارے ستونوں کو ہاتھ لگا کر آنا سارے دیواروں کو ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی چھوا ہوگا کسی نہ کسی کو پھر تم باہر آؤ گے تو سب سے پہلے میں تمہارا ہاتھ چھوں گی وہ بچوں جیسے انداز میں کہہ رہی تھی اور خانہ کعبہ کے اندر اس کی دیواروں ستونوں کو آب زمزم سے دھوتے چھوتے سلار کی سمجھ میں آ گیا تھا اور امامہ حشم کیوں یاد آتی ہے اسے ایسی ہر جگہ پر کیوں دعا والی ہر جگہ پر سب سے پہلے اس کے لیے دعا کرنا یاد آتا تھا کیونکہ وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ کیونکہ وہ عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا خالص غرض کے بغیر تھا قربانیوں سے گندا تھا یہ کیسے ممکن تھا وہاں سے جواب نہ ملتا بھلا دیا جاتا وہاں اندر کھڑے سلار سکندر کو اپنی شادی سے پہلے کا وہ خواب یاد آیا تھا اور بالکل اسی وقت باہر حرم کے سہن میں کھڑی امامہ کو بھی وہی خواب یاد آیا تھا خانہ کعبہ کا وہ کھلتا دروازہ جس سے اس نے آج سلار کو اندر جاتے دیکھا تھا اور تب اس خواب میں اس کھلتے ہوئے دروازے کے اندر وہ جھانک بھی نہیں سکی تھی آدم و ہوا کا وہ سفر وہیں سے شروع ہوا تھا اور اسی دائرے میں گردش کرتا آ رہا تھا وہ کل بھی بخشش اور نمتوں کے طلبگار تھے آج بھی اسی طرح ہاتھ پھیلائے کھڑے تھے نم آنکھوں کے ساتھ اماما نے اب سالار کو سیڑھیوں سے اترتے دیکھا وہ اس کے پاس آیا تو اس کی آنکھیں بھی نم تھیں دونوں کے پاس ایک دوسرے سے کہنے کے لیے الفاظ نہیں ناملود نظریں اور مسکراہٹیں تھیں برابر میں کھڑے وہ ایک بار پھر خانہ کعبہ کے دروازے کو دیکھ رہے تھے جو آہستہ آہستہ بند ہو رہا تھا مگر وہ جانتے تھے کہ ان کے رب کی رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہنے والا تھا ان پر بھی انسانوں پر بھی